اور اے رسول مکرم آج کے ہم قبیلہ حوت کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف ریگستانی بستی میں اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور ان سے پہلے بھی کئی ڈرانے والے پیغمبر گزر چکے تھے اور ان کے بعد بھی آنے والے تھے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو بے شک مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے